السلام علیکم آج ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا پندرہواں لیکچر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آج کے لیکچر کے ساتھ اس کورس کے ایگزیکٹ مڈ تک پہنچ گئے ہیں ہمارے کل تیس لیکچر ہونا ہے تو ان میں سے آج پندرہواں لیکچر ہے اس کے بعد پندرہ لیکچر باقی رہ جائیں گے ہم ذرا ایک نگاہ دیکھ لیں کہ ہم نے اب تک جو چودہویں لیکچر میں جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا تھا ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جی ڈی آئی کیا کہ کچھ پرمیٹو فنکشنس کیا ہیں ہم نے سرکلس ٹرائنگلس وغیرہ اس قسم کے فنکشنز دیکھے تھے پالیگونس ان کو ایک اوور ویو لیا تھا کہ یہ فنکشنز اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کی بات کی اور فونٹس کا ذکر کیا اسٹاک آبجیکٹس کا ذکر کیا ہم نے کوئی کوڈنگ ایگزامپل نہیں لی لیکن ہم نے وہ لاجیکل سیکوینس پروسیجرس کا وہ ہم نے ضرور دیکھا جس کے تھرو آپ ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ میں کوئی فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ فونٹ میں ٹیکسٹ آؤٹ پٹ بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے میسج کیوئنگ کی بات کی میسج کیوئنگ کی بات اس حوالے سے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سینڈ میسج اور پیک میسج میں کیا فرق ہے اور پیک میسج کو اگر آپ غیر ذمہ داری سے کال کرتے ہیں میسیجز کیو uh, uh, میں سے ریموو نہیں کرتے اپلیکیشن میسیج کیو میں سے تو اس کے کیا نقصانات آپ کی اپلیکیشن کو فیس کرنا پڑتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولوں uh, ایک پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کا جو ففٹینتھ لیکچر ہے یہ براڈ کاسٹ ہونے والا آخری لیکچر ہے اس کے بعد کی جو سولہ سے تیس تک جو لیکچر ہیں وہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے سیریز پر اویلیبل ہوں گے ایک اور چیز جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھی تھی وہ سینٹ اور پوسٹڈ میسجز کا ڈفرنس تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو سینڈ میسج کا فنکشن ہے وہ اس وقت تک ریٹرن نہیں کرتا جب تک وہ میسج ونڈو کے ونڈو پروسیجر سے ایکسیکیوٹ کروا کے واپس نہیں آ جاتا جبکہ پوسٹ میسج محض اتنا کرتا ہے کہ ایپلیکیشن کی میسج کیو میں میسج کو انجیکٹ کر دیتا ہے اس میں انکیو کر دیتا ہے قطار میں لگا دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پوسٹ میسج جو ہے یہ امیجیٹلی ریٹرن کرتا ہے اپنی اس پراپرٹی کی وجہ سے اور جو ہم پوسٹ کوئٹ میسج کال کرتے ہیں بیسکلی وہ میسج پوسٹنگ ہے اسپیشل میسج پوسٹنگ یعنی آپ ڈبلو ایم کوئٹ میسج جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں ایک شارٹ ہینڈ فنکشن ہے یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا آج کا لیکچر ہمارا بنیادی طور پر چائلڈ ونڈوز کے بارے میں ہے چائلڈ ونڈوز یا چائلڈ ونڈو کنٹرولز کے بارے میں ہے یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور آج کا لیکچر جو ہے اب تک کے ہونے والے لیکچر میں سے اہم ترین لیکچر میں سے ایک ہے اس لیکچر کو صحیح طرح سے فالو کیجیے گا بیکاز اس لیکچر کے اوپر آپ کی فیوچر لرننگ کافی حد تک بیس کر رہی ہوگی چائلڈ ونڈو کنٹرول کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو دیتا دیتا چلوں جس طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں کبھی کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی موٹی بات ونڈوز کے ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے ٹرم شاید سنی ہو زی آرڈر کے نام سے زی آرڈر آف ونڈوز جو بہت ساری ونڈوز آپ کے پروگرام میں کھلی ہوئی آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں کھلی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کا زی آرڈر کیا ہوتا ہے فرض کیجئے کہ آپ نے پانچ دس پندرہ ونڈوز کھولی ہوئی ہیں آپ نے ایکسپلور چلایا ہوا ہے نیٹسکیپ نیویگیٹر چل رہا ہے ورڈ چل رہا ہے اور بہت ساری کیلکولیٹر یا ہمارا فیوریٹ نوٹ پیڈ تو ساری ایپلیکیشن چل رہی ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک ایپلیکیشن کلوز کرتے ہیں تو اس کے جو امیجیٹلی پیچھے ایپلیکیشن ہوتی ہے ونڈو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے پھر جب اس ونڈو کو کلوز کرتے ہیں تو اس سے پیچھے آپ کی پاس جو ونڈو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے گویا ایک ٹیکنیکل سی ٹرم ہوتی ہے یہ اسٹیک آف ونڈوز ہے تو اس اسٹیک آف ونڈوز کو زی آرڈر آف ونڈوز کہتے ہیں یعنی وہ ترتیب جس میں آپ کی مین ونڈوز آپ کے سسٹم میں موجود ہوتی ہیں جو سسٹم سب سے جو جو ونڈو سب سے اوپر ہوتی ہے وہ آپ کو ویزیبل ہوتی ہے وہ آپ کا فوکس لیے ہوئے ہوتی ہے ان پٹ لے رہی ہوتی ہے آپ اس پروگرام سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو ونڈو سب سے نیچے ہوتی ہے زی آرڈر میں وہ اس کو باقی ونڈوز اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں وہ سب سے کم ایریا یا شاید نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی سو so, یہ امپیکٹ ہے زی آرڈر کا چائلڈ ونڈوز کی بات آئی تو ہم نے جب کریٹ ونڈو کیا تھا تو اس وقت ہم نے اوور لیپ ونڈوز بنائی تھی اپنی اپلیکیشن کی مین ونڈو کے طور پہ اس طرح سے پاپ اپ ونڈوز کا بھی تذکر آیا لیکن چائلڈ ونڈوز کو ہم نے ابھی تک ایز سچ نہیں دیکھا ہم نے ایک ایپلیکیشن بنائی تھی جس میں سسٹم کلاسز جو ہیں سسٹم کلاس کی جو ونڈو ہے وہی پوری ایپلیکیشن اس پر مشتمل تھی آج ہم ذرا مختلف کرنے جا رہے ہیں ہم یہ کریں گے کہ ایک مین ونڈو بنائیں گے اپنی رجسٹر کلاس کر کے اور اس کے اندر پھر چائلڈ ونڈوز ڈسپلے کروائیں گے تو ذرا کریٹ ونڈو کی طرف ایک دفعہ پھر دیکھ لینا مناسب ہوگا جو کریٹ ونڈو کا فنکشن تھا اس کے امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اسٹائل ایکس وائی کو جو آپ پوزیشن دیتے ہیں اس کی اس کے علاوہ دو اہم پیرامیٹر آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ایک ہے handle to parent handle to parent اور اونر جو آپ کا H W N D parent کے نام سے لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور پیرامیٹر ہے وہ ہے menu H menu handle to menu یہ جو ہے یہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یا یہ مینیو ہینڈل ہوگا یا چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر ہوگا اس بارے میں ذرا مزید بات کرتے ہیں جب آپ کسی بھی ونڈو کی کوئی چائلڈ ونڈو بناتے ہیں تو آپ اس چائلڈ ونڈو کو یہ بتاتے ہیں اس چائلڈ ونڈو کو کریٹ کرتے وقت کہ تمہارا پیرنٹ یہ ہے اور جو کریٹ ونڈو میں ہم نے پیرنٹ کا پیرامیٹر دیکھا تھا وہاں پہ آپ پیرنٹ ونڈو کا ہینڈل فراہم کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ جب چائلڈ ونڈو بناتے ہیں تو اس کا ایک آئیڈینٹیفائر رکھتے ہیں کوئی ایک ڈیجٹ کوئی نمبر رکھ دیتے ہیں صفر ایک دو پانچ دس دو ہزار کچھ بھی کوئی نمبر آپ رکھ سکتے ہیں کسی ایک پیرنٹ کی جو بہت سارے چلڈرن ہوتے ہیں بہت ساری چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں ان سب کے یہ والے آئیڈینٹیفائر ڈفرینٹ ہوں گے ایک دفعہ پھر دیکھیے تو یہ جو ایچ مینیو کی جگہ پہ ہم یہاں پہ چائلڈ آئیڈینٹیفائر دیں گے اور یہ سارے کے سارے یونیک ہوں گے across the children of certain window ایک ونڈو کے جتنے چائلڈ ونڈوز ہیں ان میں یہ یونیک آئیڈینٹیفائر ہوگا اور جو اس سے پہلے ہم نے ہینڈل ٹو پیرنٹ ونڈو دیکھا تھا یہ بتائے گا ان چائلڈ ونڈوز کو کریٹ کرتے وقت ان کا پیرنٹ کون ہے چائلڈ ونڈوز کی جو پراپرٹیز ہیں سب سے بنیادی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ کنفائنڈ ہوتی ہیں اپنے جو پیرنٹ ہے اس کے کلائنٹ ایریا تک چائلڈ ونڈوز جو ہیں وہ پیرنٹ کے کلائنٹ ایریا سے باہر ڈسپلے نہیں ہوتی ایک اور اہم پراپرٹی ہے جو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے W M command message child window کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے بہت سارے ایونٹس ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے ایک مین ونڈو بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ایک آپ نے چائلڈ ونڈو بنائی ہوئی ہے یا بٹن بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم چائلڈ ونڈوز کو کنٹرولز بھی کہتے ہیں کیونکہ اکثر ان کا کام یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ لینا ہوتا ہے تو فرض کیجئے چائلڈ ونڈو کنٹرول ایک بنا ہوا ایک بٹن بنا ہوا پش بٹن آپ کی مین ونڈو کے اندر ایک پش بٹن بنا ہوا ہے تو پش بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے یا کوئی اور ایونٹ اکر ہوگا ڈبل کلک بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ جب آپ فار ایگزامپل کلک کریں گے تو وہ اپنی پیرنٹ ونڈو کو ڈبلو ایم کمانڈ میسج بھیجے گا اس کو نوٹیفائی کرے گا کہ آئی ہیو بین کلکڈ اور ڈبلو ایم کمانڈ میسج جب وہ بھیجے گا تو اس کے پیرامیٹرز میں وہ اپنا آئیڈینٹیفائر جو چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر آپ نے دیا تھا وہ اس ڈبلو ایم کمانڈ میسج کے ساتھ بھیجے گا یہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جب آپ چائلڈ ونڈو بناتے ہیں تو آپ ایک چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں بیس تیس چائلڈ ونڈوز ہیں ایک ہی ونڈو کی تو ہر ایک کا اپنا ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہے جو آپ ایچ مینو والے پیرامیٹر کی جگہ پہ دیتے تھے تو جب ڈبلو ایم کمانڈ میسج بھیجا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے ڈبلو ایم کمانڈ میسج جب بھیجا جاتا ہے تو اس میں جو میسج ہے وہ تو ڈبلو ایم کمانڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈبلو پیرم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈبلو پیرم بیسکلی ایک ڈبل ورڈ ہے تو اس کا جو لو ورڈ ہے وہ کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر لیے ہوئے ہوتا ہے ڈبلو پیرم کا لو ورڈ ہے اس میں کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جس بھی کنٹرول کے اوپر کلک ہوا یا کوئی ایونٹ آیا ہے اس کنٹرول کا جو آئیڈینٹیفائر ہے جو ہم نے وہاں پہ ایچ مینو کی جگہ پہ دیا تھا وہ یہاں پہ کنٹرول نوٹیفکیشن بھیجتے وقت ساتھ بھیجے گا اور اس ڈبلو کے ہائی ورڈ میں نوٹیفکیشن کوڈ ہوتا ہے یہ نوٹیفکیشن کوڈ کیا چیز ہے جب ایم کمانڈ میسج بھیجا جاتا ہے جب چائلڈ ونڈو پیرنٹ کو ایم کمانڈ میسج بھیجتا ہے تو وہ ڈبلو میں لو ورڈ میں یہ تو اپنا وہ تو بھیجتا ہی ہے اپنا آئیڈینٹیفائر تو بھیجتا ہی ہے لیکن ساتھ میں ہائی ورڈ میں وہ نوٹیفکیشن کوڈ بھیجتا ہے کہ ایونٹ کیا ہوا ہے فار ایگزامپل کلک ہو سکتا ہے ڈبل کلک ہو سکتا ہے تو وہ ایک نوٹیفکیشن کوڈ ہے ہر ایک کنٹرول کے لیے بٹنس کے لیے ایڈٹ کنٹرول کے لیے اور ریڈیو بٹنس کے لیے ہر ایک ڈفرینٹ چائلڈ ونڈو کنٹرول کے لیے سارے جو نوٹیفیکیشن کوڈ ہیں وہ ڈاکیومینٹڈ ہیں ابھی ہم نے جو لکھے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ کی چائلڈ ونڈو بٹن ہے ایک نارمل پش بٹن ہے تو بی این کلکڈ نوٹیفیکیشن اپنے پیرنٹ کو بھیجتا ہے اس کے کافی سارے نوٹیفیکیشن ہیں پانچ چھ لیکن ان میں سے ایک ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سملرلی اگر کوئی ایڈٹ کنٹرول ہے ایز چائلڈ ونڈو ڈسپلے ہوا ہوا ہے تو جب آپ اس ایڈٹ کنٹرول میں کوئی بھی چینج کریں گے اس کا ٹیکسٹ جب آپ چینج کریں گے کچھ اور ٹائپ کریں گے یا ڈیلیٹ کریں گے تو اپنے پیرنٹ کو ای این چینج نوٹیفکیشن بھیجے گا یعنی ہوگا یہ کہ پیرنٹ کو ڈبلو ایم کمانڈ میسج بھیجا جائے گا جس کے ڈبلو پیرم میں لو ورڈ میں تو کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر ہوگا جس نے نوٹیفکیشن بھیجا اس کا آئیڈینٹیفائر ہوگا اور ہائی ورڈ میں این e چینج ہوگا نوٹیفکیشن کوڈ کے ہوا کیا ہے تو ہم ایک ایپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں جو چائلڈ ونڈوز کو ڈیمونسٹریٹ کرے گی یہ ایپلیکیشن ایک مائل اسٹون کا درجہ رکھے گی آپ کی چائلڈ ونڈوز کے کی لرننگ کے حوالے سے اور آج کے اس لیکچر کا ایک اہم حصہ جی ڈی آئی کے وہ فنکشنز بھی ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے کچھ نہیں بھی دیکھے تھے لیکن پرمیٹو فنکشن جو ہیں جو بنیادی فنکشن جی ڈی آئی کے اویلیبل ہیں وہ ہم یہاں پہ فریکوینٹلی یوز کریں گے تو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اپلیکیشن ہماری ہوگی کس طرح کی ہماری ایپلیکیشن جو ہے اس کی جو مین ونڈو ہے اس کے اوپر تین پش بٹن ہوں گے اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ریکٹینگل سرکل اور میسج اس کے ساتھ نیچے ایک ایڈٹ کنٹرول ہوگا یہ ایڈٹ چائلڈ ونڈو ہوگی اور اس کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ ڈسپلے ہم کریں گے ابھی دیکھتے ہیں اس کی فنکشنالٹی میں کہ یہ کس کام آتا ہے تو مین ونڈو میں ہمارے پاس تین بٹنس ہیں پش بٹنس جن کے اوپر ایک کے اوپر ریکٹینگل دوسرے کے اوپر سرکل تیسرے کے اوپر میسج لکھا ہوا ہے اور نیچے ایک ایڈٹ چائلڈ ونڈو ہے یہ ساری سسٹم کلاسز والی چائلڈ ونڈوز ہم نے بنائی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ونڈو یہاں پہ floating pop up window display ہوئی ہے اس کا کیپشن بھی ہے اس کے اوپر ایک پش بٹن ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئٹ ایپلیکیشن تو یہ ہمارے ایپلیکیشن کا بظاہر انٹرفیس ہے اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہے اس ایپلیکیشن کی فنکشنلٹی کیا ہے اس ایپلیکیشن کی فنکشنلٹی یہ ہوگی کہ جب آپ سرکل ریکٹینگل یا میسج میں سے کسی ایک اوپر کلک کریں گے تو وہ جو فلوٹنگ پاپ اپ ونڈو ہے نا جو اوپر تیر رہی ہے پاپ اپ ونڈو اس کے اندر سرکل ریکٹینگل یا کوئی میسج ڈسپلے ہو جائے گا اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ جو ہی ادھر سرکل ڈسپلے ہوگا تو ادھر مین ونڈو میں نیچے جو ایڈٹ کنٹرول بنا ہوا ہے وہاں پہ میسج ڈسپلے ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے ایک ایک کوئی میسج فار ایگزامپل سرکل پہ کلک کریں گے تو ادھر سرکل ڈرا ہوگا اور ادھر لکھا جائے گا مین ونڈو میں کہ جی سرکل یہاں پہ ڈرا ہوا ہے اچھا اب جو پاپ اپ ونڈو ہے ہمارے پاس اس کے اندر بھی ایک بٹن ہے جو کہ کوئٹ ایپلیکیشن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا تو یہ ہے ہمارے پروگرام کی فنکشنلٹی ہم یہاں سے آنورڈ اس کو لے کے چلتے ہیں اس ایپلیکیشن کو بنانے کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے سب سے اہم مقصد ہے کہ میسج راؤٹنگ کا پتہ چل جائے کہ پیرنٹ سے چائلڈ ونڈوز تک اور پاپ اپ ونڈو تک اور پاپ اپ ونڈو سے بیک پیرنٹ اونر تک اور چائلڈ ونڈو یہ میسج ٹرانسفر کس طرح سے ہوتا ہے یعنی ہم سینڈ میسج کے فنکشن کو اچھی طرح سے استعمال کریں گے اور نوٹ کو بھی ہم دیکھیں گے کہ نوٹفکیشن کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم دیکھیں گے وہ جی ڈی آئی ہے اس ایپلیکیشن میں جی ڈی آئی کو بھی ہم ذرا دیکھیں گے کہ جی ڈی آئی کو سے ہم کس طرح سے کام لے سکتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں جائیں گے کہ یہ فنکشن کا سنٹیکس کیا ہے وغیرہ وغیرہ ہم اس کا ڈیفینیٹلی ایک اوور ویو لیں گے لیکن اس سے آپ کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہو جائے گا تو آئیے اس ایپلیکیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایپلیکیشن میں جو بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ چائلڈ ونڈوز کا اپنی پیرنٹ ونڈوز کے ساتھ ہے جو آپ نے مین ونڈو بنائی ہوئی ہے اس کا اپنی چائلڈ ونڈوز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کچھ اہم فنکشن اے پی آئی فنکشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں جنہیں ونڈو مینجمنٹ فنکشن کہتے ہیں ونڈو مینجمنٹ مینجمنٹ فنکشن جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کام آتے ہیں کہ آپ کسی بھی چائلڈ ونڈو کا پیرنٹ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چائلڈ ونڈو کی مزید آگے چائلڈ ونڈوز ہو سکتی ہیں تو آپ چائلڈ ونڈو کے پیرنٹ کا پیرنٹ معلوم کر سکتے ہیں انسٹرس جسے کہتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی ونڈو کا اونر معلوم کر سکتے ہیں اگر پاپ اپ ونڈو ہے تو اس کا اونر معلوم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جتنے مختلف فنکشنز ہیں اس کے علاوہ زی آرڈر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت سسٹم میں زی آرڈر میں کون سی ونڈو ٹاپ پہ ہے اس کے علاوہ آپ آپ سملر چیزیں کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے ونڈو مینجمنٹ فنکشن جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیمونسٹریشن کے لیے چوز کیے ہیں جی پہلا فنکشن ہے ہمارے پاس get parent get parent function یہ کرتا ہے کہ یہ کسی بھی ونڈو کے پیرنٹ یا اونر کا ہینڈل آپ کو پکڑا دیتا ہے ہم نے بات کی تھی کہ صرف چائلڈ ونڈوز کے پیرنٹ ہوتے ہیں اوور لیپ یا جو پاپ اپ ونڈوز ہوتی ہیں ان کے اونرز ہوتے ہیں سو یہ آپ کو ایک ہینڈل دے گا جو پیرنٹ یا اونر ہوگا اس کا سینٹیکس بہت سمپل ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ جو بھی چائلڈ ونڈو جس کا پیرنٹ کا ہینڈل درکار ہے وہ آپ اسے فراہم کریں گے اس کا پیرنٹ آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم فنکشن ہے get G L D L G item get D L G item جو ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے اچھا یہ بہت عجیب بات ہے بلکہ مزے کی بات ہے یہاں پہ ڈی ایل جی یوز ہوا ہے ڈائلگ تو ابھی ہم ڈائلگ اور ونڈو کو ہم مانی لیں گے یعنی اس میں کوئی تمیز نہیں کریں گے get D L G item function کا بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پیرنٹ ونڈو کا ہینڈل دیں جس طرح ہماری مین ونڈو تھی اس کا ہینڈل دیں اور نیچے جو چائلڈ ونڈوز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں کریٹ ہوئی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا آئیڈینٹیفائر دیں اور کہیں گے جی مجھے اس ونڈو کا ہینڈل چاہیے کیونکہ آپ ونڈو کے ہینڈل کے بغیر کسی ونڈو کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس پیرنٹ ونڈو ہے اور اس کے بہت سارے چلڈرن ہیں تو ہم پیرنٹ ونڈو اور کسی ایک چائلڈ کا آئیڈینٹیفائر اس فنکشن کو پرووائڈ کریں گے اور یہ ہمیں اس پرٹیکولر چائلڈ ونڈو کا ہینڈل ہمیں پکڑا دے گا یہ جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ جو ہم نے یوز کیا ہے یہ بعد میں چل کے ہم دیکھیں گے ڈائلگ میں بڑی اچھی طرح یوز ہوتا ہے ڈائلگ باکسز جو ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سارے کنٹرول بٹن وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بیسکلی یہ فنکشن کسی بھی پیرنٹ چائلڈ کمبینیشن کے لیے کام کرتا ہے یعنی اگر آپ نے ایک پیرنٹ ونڈو بنائی ہوئی ہے اور اس کے بہت سارے چلڈرن ہیں بہت ساری چائلڈ ونڈوز ہیں تو بیسکلی یہ آپ فنکشن وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں ڈی ایل جی یا ڈائلگ وغیرہ کی ٹرمز یوز ہوئی ہوئی ہیں لیکن still this function can be use any parent child scenario جہاں بھی آپ کے پاس چائلڈ ونڈوز ہیں اور پیرنٹ ہے وہاں پہ آپ اس فنکشن کو چائلڈ ونڈوز کے ہینڈل ریٹریو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک اور فنکشن ہے جو کہ اتنا ہی اہم ہے اور وہ فنکشن ہے فائن ونڈو کا فائن ونڈو کا جو فنکشن ہے اس کو آپ کوئی کلاس نیم اور کوئی ونڈو نیم دیتے ہیں جس طرح آپ نے ونڈو کریٹ کی تھی تو آپ نے کوئی بھی ونڈو کریٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک کلاس نیم چاہیے ہوتا ہے ونڈو کلاس اور ونڈو نیم تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی ونڈو فائنڈ کر لوں اپنے سسٹم سسٹم میں سے جس ونڈو کی ونڈو کلاس یہ ہو اور ونڈو نیم یہ ہو تو وہاں پہ آپ فائنڈ ونڈو کا فنکشن کال کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں اس سائٹ پہ ہم ذرا ایپلیکیشن کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں جی تو دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کی ونڈو کلاسز ہماری ایپلیکیشن میں موجود ہیں سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو فگر دکھائی ہے اس میں سب سے پہلے جو مین ونڈو ہے ہماری ایک تو وہ ہے تو ہماری مین ونڈو کی کلاس ہم خود بنائیں گے یہ کلاس اور رجسٹر کریں گے ایک کلاس تو یہ ہوگی ہماری مین ونڈو کلاس دوسرا ہماری جو پاپ اپ ونڈو ہے جو اوپر فلوٹ کر رہی ہے دوسری کلاس اس کی ہوگی پاپ اپ ونڈو کی ایک کلاس ہوگی جو ہم نے رجسٹر کروانی ہے اور اس قسم کی ایک ونڈو بنانی ہے تیسری قسم کی ونڈوز وہ ہیں جو چائلڈ ونڈوز کے طور پر ڈسپلے ہوئی ہیں کنٹرولز بٹنز وغیرہ جو ڈسپلے ہوئے ہوئے ہیں تو جو چائلڈ ونڈوز ہیں وہ ہم نے ابھی کوئی یوزر ڈیفائنڈ چائلڈ ونڈو نہیں لی جتنی بھی چائلڈ ونڈوز اس ایپلیکیشن میں ڈسپلڈ ہیں وہ ساری کی ساری سسٹم کلاسز کی ہیں بٹنس ہیں بیسکلی یا ایک آدھا ایڈٹ کنٹرول ہے ہم نے کوئی اپنے سے کوئی ونڈو بنا کے اس کو دوسری ونڈو کا چائلڈ نہیں بنایا سو so بیسکلی تین کیٹیگریز کی ونڈوز یہاں پہ موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم مین ونڈو کلاس کو دیکھتے ہیں مین ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے ہوئے جو ہم نے اس کو پیرامیٹر فراہم کیے تھے ان میں جو امپورٹنٹ ہے ایک تو مین ونڈو پراک اس کا ونڈو پروسیجر ہے وہ ہم نے اس کو دیا ہے باقی چیزیں کافی سیلف ایکسپلینٹری uh, اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجیے کہ اس کا کرسر جو ہے مین ونڈو کلاس کا اس کا کلاس کرسر ہے آئی ڈی سی اپ ایرو جو ہم نے لکھا ہوا ہے load cursor null I D C up arrow آپ اس فنکشن کی ڈاکیومنٹیشن دیکھ سکتے ہیں یہ فنکشن یہ کرتا ہے کہ ورٹیکل ایرو ٹائپ کا کرسر جو ہے وہ لوڈ کر دیتا ہے ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اس ونڈو میں جب بھی ماؤس کا پوائنٹر آئے گا تو یہ کرسر اپ ایرو شیپ کا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بیک گراؤنڈ برش اسپیسیفائی کیا ہوا ہے H B R background میں یہاں پہ ہم نے گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کی مدد سے ایک گرے برش لیا ہے جی ڈی آئی سے اور اس کو یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا ہے اس سے آگے کلاس نیم ہم نے دیا ہے مین ونڈو کلاس اگلی جو ہمارے پاس کلاس اویلیبل ہے وہ پاپ اپ ونڈو کلاس ہے یہ کلاس جو ہے یہ پہلے والی کلاس جیسی ہی ہے تھوڑی سی چینجز ہم نے یہاں پہ کی ہیں پہلی چینج جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا window procedure pop up window proc ہے ہم نے اب یہاں پہ نیا ونڈو پروسیجر انٹروڈیوس کیا ہے پاپ اپ ونڈو پراک اس کے علاوہ اس ونڈو کا جو بیک گراؤنڈ برش ہے وہ ہم نے پہلے والا اسٹاک آبجیکٹ سے نہیں لیا بلکہ ہم نے آپ اس کی ڈاکومینٹیشن پڑھیے تو وہاں سے ہم نے یہ برش لیا H brush colour window plus one یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ جو وائٹ نارمل ونڈو کا کلر ہوتا ہے یا جو ونڈوز کی آپ کی جو کرنٹ اسکیم ہے ونڈوز کی جو بھی آپ نے ونڈوز کا کلر رکھا ہوا ہے اپنی ونڈوز کا کلر رکھا ہوا ہے وہ کلر اس ونڈو کو بھی اسائن ہو جائے گا یعنی اگر آپ نے تھیمز وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اب اگر آپ نے اپنی ونڈو کا کلر جو ہے وہ براؤن رکھا ہوا ہے مین جو کلر ہے تو ونڈو کا اس ونڈو کا بھی بیک گراؤنڈ ہوگا وہ براؤن ہوگا نارملی یہ وائٹ ہوتا ہے اس میں جو ہم کرسر ڈسپلے کر رہے ہیں وہ آئی ڈی سی ہیلپ ہے یہ کرسر جو ہے اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک ایرو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوشچن مارک لگا ہوا ہوتا ہے ہم نے مین ونڈو اور پاپ اپ ونڈو کو ڈفرینٹ کلر اس لیے ڈفرینٹ کرسر اس لیے دیے ہیں تاکہ ماؤس جب مین اور پاپ اپ ونڈو کے درمیان موو کرے گا تو ان کا کرسر چینج ہوگا اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا that are classes are working اس کے بعد ہم نے اس کلاس کا نام پاپ اپ ونڈو کلاس رکھ دیا ہے جی تو اب باری ہے ونڈوز کریٹ کرنے کی ہم نے مین ونڈو کا ہینڈل اسٹور رکھنے کے لیے ایچ مین نام کا ایک ویریبل لیا ہوا ہے اور اس ونڈو کو کریٹ کر لیا ہے اس ونڈو کا ٹائٹل جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی ہے اور یہ اس کی کلاس مین ونڈو کلاس ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ڈفرنٹ ہو بالکل آئیڈینٹیکل یہ ہماری اوریجنل ایپلیکیشن تھی اس سے آلموسٹ آئیڈینٹیکل یہ ہماری ونڈو ہوگی pop up window class create کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا یہاں پہ تھوڑی سی چینج آئی ہے یہاں پہ ایک تو کلاس ہماری پاپ اپ ونڈو کلاس ہوگی ونڈو کی اس کے علاوہ اس ونڈو کا جو کیپشن ہے ونڈو کا جو نام ہے وہ پاپ اپ ونڈو رکھا گیا ہے اس کے اسٹائل بھی دیکھنے والے ہیں اس کے جو ہیں وہ ڈبلو ایس پاپ اپ اور ایس کیپشن بھی دیے ہوئے ہیں اور ان سٹائلز کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ایک پاپ اپ ونڈو بنے گی جو کہ جس کے اوپر ایک کیپشن یا ٹائٹل بار بھی ہوگا یہاں پہ ایک چیز آپ اور مختلف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پیرامیٹر ہے ایک ہینڈل ٹو مین ونڈو یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ پیرنٹ والی جگہ پہ اونر یا پیرنٹ والی جگہ پہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاسٹ سے فورتھ پیرامیٹر ہے H W N D main یہاں پہ آپ پیرنٹ یا اونر کا ہینڈل دیتے ہیں چونکہ یہ پاپ اپ ونڈو ہے تو اس کا پیرنٹ نہیں ہوگا اس کا اونر ہوگا تو یہ والی ونڈو جو ہم پاپ اپ ونڈو بنا رہے ہیں یہ ہماری مین ونڈو سے اونڈ ہے یعنی یہ اس کا اونر جو ہے ہماری مین ونڈو ہے جو ہم پہلے بنا چکے ہیں اگلی بات آئی چائلڈ ونڈوز کی جیسے ہماری فگر بتاتی ہے کہ جو ہماری چائلڈ ونڈوز ہیں جو بٹنز ہیں وہ ادھر ڈسپلے ہوئے ہوئے ہیں ہماری مین ونڈو کے اوپر ڈسپلے ڈسپلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہیں تین بٹنز اور ایک ایڈٹ کنٹرول تو ہم سمپلی سسٹم کلاس بٹن کی ونڈوز کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی کلاس رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سسٹم ونڈو کلاس یوز کر رہے ہیں تو بٹن کلاس کی ونڈو بنا رہے ہیں ہم اس کا ٹائٹل ہم نے دیا ریکٹینگل تو بٹن کے اوپر ریکٹینگل لکھا جائے گا اور اس کے اسٹائلز بہت خوب ہیں اس کے اسٹائل میں ہم نے ڈبلو ایس چائلڈ دیا ہوا ہے یعنی یہ ایک چائلڈ ونڈو بنے گی اور سملرلی اب آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں بھی ہینڈل ٹو مین فراہم کیا ہے اینڈ سے فورتھ آرگیومنٹ میں یہاں جہاں پہ ہم پیرنٹ یا آنر دیتے ہیں تو یہ جو ہینڈل ٹو مین ونڈو ہم نے یہاں پہ دیا ہے it will be the handle to parent now یہ چائلڈ ونڈو ہے نا تو اس کا جو یہاں پہ ہم ہینڈل دیں گے اب وہ اونر کا ہینڈل نہیں وہ پیرنٹ کا ہینڈل سمجھا جائے گا اس کے بعد آپ ایک اور ڈیجٹ دیکھ رہے ہیں اگلا پیرامیٹر 5 یہاں پہ آپ یہ وہی ایچ مینیو والا پیرامیٹر ہے تو یہاں پہ آپ چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر یا کنٹرول آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں تو اس ونڈو کا اس پرٹیکولر بٹن کا کنٹرول آئیڈینٹیفائر 5 ہے جب یہ ونڈو ہماری مین ونڈو کو میسجز بھیجے گی ڈبلو ایم کمانڈ میسج بھیجے گی تو یہ والا control identifier W M command message کے ڈبلو پیرم میں ساتھ جائے گا یہ جو فائیو ہم نے لکھا ہے یہ کوئی فکس نہیں ہے یہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں باقی جو تین بٹنز ہیں وہ بھی آلموسٹ اسی طرح سے کریٹ ہو جائیں گے ایک اور لاسٹ چیز جو ہے وہ ایڈٹ کنٹرول کو کریٹ کرنا ہے ایڈٹ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ کریٹ ونڈو اس میں کلاس نیم ایڈٹ اس ونڈو کا نام ہم نے میسج رکھ دیا ہے یوں ہی رکھ دیا ہوا اس ایڈٹ کنٹرول کے اندر میسج نام کی اسٹرنگ ڈسپلے ہوئی نظر آ رہی ہوگی اس کے اسٹائل میں دیکھیے تو یہ چائلڈ ہے اور ویزیبل ہے اور آگے چیز لکھی ہوئی ہے E S score lower case جب آپ یہ اسٹائل دیتے ہیں آ, ہر ایک پرٹیکولر سسٹم کلاس کے اپنے اسٹائل ہیں تو E S underscore lower case بتاتا ہے edit style E S for edit style تو ایڈٹ کنٹرول کا یہ لوور کیس اسٹائل ہے یعنی اس ایڈٹ کنٹرول میں جو بھی ڈسپلے ہوگا وہ لوور کیس میں ہوگا چاہے آپ وہ کیپس میں ڈسپلے کروائیں وہ لوور کیس میں ڈسپلے ہوگا اس کے علاوہ اگلے پیرامیٹر دیکھیے تو اس کا بھی ہم نے parent H W D main main handle to window کا رکھا ہے اور اس کا جو کنٹرول آئیڈینٹیفائر ہے ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے بٹن کا آئیڈینٹیفائر ہیں پانچ چھ سات اور اس چوتھے ایڈٹ کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر ہے کنٹرول آئی ڈی ہے آٹھ جی تو اب آپ اپنی مین ونڈو میں یہ ونڈوز بنا چکے ہیں تین بٹن ایک ایڈٹ کنٹرول آ گیا آپ نے کسی ایڈٹ کنٹرول پہ کلک کیا اب یہ چائلڈ ونڈو ہے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب آپ چائلڈ ونڈو پہ کلک کرتے ہیں یا کوئی ایونٹ آ کر ہوتا ہے تو وہ نوٹیفکیشن ونڈو نوٹیفکیشن بھیجتی ہے اپنی پیرنٹ ونڈو کو تو مین جو ہماری پیرنٹ مین ونڈو ہے اس کے پاس ڈبلو ایم کمانڈ میسج آئے گا یہ نوٹیفکیشن آئیں گے جس کا فارمیٹ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ہمارے پاس جب ڈبلو ایم کمانڈ میسج آئے گا یہ جو میں نے آپ کو ایکسر دکھایا ہے یہاں پہ سیگمنٹ دکھا رہا ہوں یہ مین ونڈو کا ڈائلگ پروسیجر ہے تو مین ونڈو کے سوری مین ونڈو کا ونڈو پروسیجر ہے یہ مین ونڈو کا ونڈو پروسیجر ہے اس کے اندر جب ڈبلو کمانڈ میسج ہم ہینڈل کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈبلو پین ایم کا لو ورڈ ایک ویریبل میں اسٹور کر رہے ہیں جس کا نام رکھا ہوا ہے control I D similarly W param کا ہائی ورڈ ہم ایک ویریبل میں اسٹور کر رہے ہیں جس کا نام ہے نوٹیفیکیشن کوڈ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب ڈبلو کمانڈ میسج بھیجا جاتا ہے تو ڈبلو پیرم کے ہائی ورڈ میں نوٹیفیکیشن کوڈ اور لو ورڈ میں کنٹرول آئیڈینٹیفائر سیو ہوگا یعنی اگر یہ ڈبلو ایم کمانڈ میسج پہلے والے بٹن کی وجہ سے ہے جو ہم نے سب سے اوپر بٹن بنایا ہے جس کا ہم نے آئیڈینٹیفائر پانچ دیا تھا فائیو دیا تھا اگر اس کی وجہ سے یہ میسج آیا تو نوٹیفکیشن سوری uh, جو کنٹرول آئی ڈی ہے اس میں فائیو آ جائے گا اور بٹن پہ کلک ہونے کی صورت میں بی این کلکڈ نوٹیفکیشن ہوگا آگے ایف چیک لگا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بی این کلکڈ ہے یعنی کسی بھی چائلڈ uh, ونڈو کے اوپر کلک ہوا ہوا ہے اس بٹن کسی بھی بٹن کے اوپر کلک ہوا ہوا ہے تو uh, یہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی نوٹیفیکیشن کوڈ کلکڈ ہونے کی صورت میں ہم پہ چیک کر رہے ہیں سوئچ کی اسٹیٹمنٹ کی مدد سے کہ کس والے بٹن پہ کلک ہوا ہے جی یہاں پہ کنٹرول آئیڈینٹیفائر کو ہم نے کیس کانسٹنٹ کے طور پہ یوز کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے کہ کیا control I D five click ہوا ہے سکس کلک ہوا ہے یا سیون کلک ہوا ہے یہاں پہ آپ کنٹرول آئیڈینٹیفائر ایٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ایٹ جو کنٹرول آئی ڈی ہم نے دیا تھا وہ ایڈٹ کنٹرول کو دیا تھا جو بی این کلکڈ میسجز نہیں بھیجتا یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں اس ایڈٹ کنٹرول کی ڈاکیومنٹیشن سے ہمیں بھی ایم ایس ڈی این سے ہی اور دوسرے مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن سے ہی پتا چلا کہ کون کون سے جو کنٹرولز ہیں بٹنز ایڈٹ وغیرہ جو چائلڈ ونڈوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشنز کون کون سے ہیں سسٹم کلاسز کے نوٹیفیکیشنز کا ہمیں ڈاکیومنٹیشن سے پتا چلا آگے چلے جی تو یہاں پہ جب ہمارے پاس کوئی ایک کسی ایک کیس اسٹیٹمنٹ میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب notification code B N clicked ہو یعنی کسی بٹن پہ کلک ہوا ہو تو ہم پھر یہ چیک کرتے ہیں کہ فائیو سکس سیون کون سے کنٹرول آئی ڈی پہ کلک ہوا ہے تو اب جب کسی ہم نے یہ طے کر لیا فرض کیجئے کہ سب سے پہلے والے بٹن پہ کلک ہوا تو کیس فائیو میں آپ آ جائیں گے تو یہ جو یہاں پہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک بٹن پہ کلک ہوا پہلے والے بٹن پہ کلک ہوا جس کا کنٹرول آئی ڈی فائیو تھا تو ڈبلو ایم کمانڈ میسج چلا گیا مین ونڈو کو وہاں پہ ہم نے اس کو پروسیس کیا کیس فائیو کے اندر آ گئے یہاں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اوریجنل ایپلیکیشن کی اسپیسیفکیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب سرکل پہ کلک ہو تو پاپ اپ ونڈو جو دوسری ونڈو ہم نے بنائی ہے اس میں سرکل ڈسپلے ہو جائے اور جب ریکٹینگل پہ کلک ہو تو ادھر ریکٹینگل سملرلی جب ادھر میسج پہ کلک ہو تو ادھر ایک میسج ڈسپلے ہو جائے تو ہم اصل میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو اس ابھی ہم نے کیس فائیو لکھا ہے یا کیس سکس سیون یہاں پہ ہم پاپ اپ ونڈو کو ایک میسج بھیجیں گے we'll send a message to the pop up window جو اسے انسٹرکٹ کرے گا کہ یا اسے میسج بھیجے گا کہ تم کوئی ریکٹینگل ڈرا کرو یا اب سرکل ڈرا کرو یعنی یہ میسج اس پاپ اپ ونڈو کے پروسیجر کو جائے گا اور ہم چاہیں گے کہ اس میسج سے اس پاپ اپ ونڈو کو پتا چل جائے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے ہم نے بہت سارے میسجز دیکھے ہیں جو ونڈوز کو آتے ہیں فار ایگزامپل ابھی اسکرین کے اوپر کچھ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے ایل بٹن ڈاؤن ہم نے دیکھا تھا یہ کسی پہلے لیکچر کی سلائڈ اگر آپ کو یاد ہو تو ڈسٹروائے کوئٹ اس طرح کے میسیجز تھے جو ہم نے دیکھے تھے جو سسٹم بھیجتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنی مرضی کا میسج بھیجیں تو دیر از اے ریسٹرکشن ان ونڈوز اگر آپ خود سے اپنی مرضی کا میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی ویلو 1024 یا ہیکسا ڈیسیمل 400 یا اس سے بڑی ہونی چاہیے اسے ہم ڈبلو ایم یوزر کہتے ہیں یعنی یہ ڈیفائنڈ ہے to be W M user W M user is defined to be hexadecimal 400 یا ڈیسیمل 1024 تو ہم ایک اپنا میسج ڈیفائن کر لیتے ہیں جس کا ہم نام رکھتے ہیں ڈبلو ایم ڈرا فگر اور اس ڈبلو ایم ڈرا فگر کی جو ویلیو ہے وہ مائکروسافٹ کی ڈاکیومینٹیشن کہتی ہے کہ اس کی ویلیو 1024 یا اس سے بڑی ہونی چاہیے یعنی ڈبلو ایم یوزر یا اس سے بڑی ہونی چاہیے تو ہم اس کی ویلیو رکھتے ہیں W M user plus seven eight six میں نے خود ہی خام خائی کر دیا ہے اگر آپ یہاں پہ کچھ بھی ایڈ نہ کرتے پھر بھی ٹھیک تھا لیکن ویسے ہی اسے ڈبلو ایم یوزر یا اس کے برابر یا اس سے بڑا ہونا چاہیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم یہ والا میسج استعمال کریں گے جی تو کیس فائیو سکس سیون پہ کوئی بھی ہمارے پاس جب مین ونڈو میں ہمیں پتا چلا کہ جی فلاں والا بٹن کلک ہوا تو ہم نے ڈبلو ایم ڈرا فیگر کا میسج ادھر بھیج دینا ہے پاپ اپ ونڈو کو اب پہلے بٹن پہ کلک ہوا دوسرے پہ یا تیسرے پہ آپ نے یہی میسج بھیجنا ہے ڈرا فگر لیکن یہ تو سفیشینٹ نہیں ہے یہاں پہ ہمیں ڈبلو پیرم اور ایل پیرم کی ضرورت پڑتی ہے ایک نظر ذرا سینڈ میسج کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیے کہ جب ہم کچھ اس قسم کی کالز کریں گے سینڈ میسج میں پہلا جو ہوگا وہ handle to pop up window ہوگا جو ہم نے شروع میں ونڈو کریٹ کرتے وقت سیو کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے میسج بھیجنا ہے ڈبلو ایم ڈرا اور میسج تو تینوں کیسز میں یہی جا رہا ہے لیکن آگے ہم ڈبلو پیرم یا ایل پیرم کی ویلو چینج کر دیں گے اور اس ڈبلو پیرم یا ایل پیرم کی ویلو سے ہمارا پاپ اپ ونڈو کا ونڈو پروسیجر یہ اندازہ لگائے گا کہ کون سی فگر ڈرا کرنی ہے یعنی ڈبلو ایم ڈرا فگر سے یہ تو پتا چل گیا کہ فگر ڈرا کرنی ہے لیکن کون سی فگر ڈرا کرنی ہے تو ڈبلو پیرا میں فرض کریں اگر ہم زیرو بھیج دیں تو وہاں پہ سرکل سوری ریکٹینگل ڈرا ہو جائے ڈبلو پیرم میں ہم ون بھیج دیں تو وہاں پہ سرکل ڈرا ہو جائے ڈبلو پیرم میں ٹو بھیج دیں تو وہاں پہ ٹیکسٹ لکھا جائے تو فرض کیجئے یوں ہی صحیح لیکن اس کا ایک الٹرنیٹو سولوشن بہت اچھا اویلیبل ہے لیکن اس کا ایک بڑا اچھا الٹرنیٹو سولوشن موجود ہے انیومریشن ہماری ہیلپ کو آتے ہیں یہ زیرو ون ٹو تو یاد رکھنا بہت مشکل ہے تو ہم ایک انیومریشن کیوں نہ بنائیں ہم نے انیومریشن بنایا ہے انیوم ٹائپ اور اس کے تین انیومریشن کانسٹنٹس ہیں پہلے کا ہم نے نام رکھا ریکٹینگل دوسرے کا سرکل تیسرے کا ٹیکسٹ میسج یعنی zero value rectangle one value circle اور ٹو ویلو ٹیکسٹ میسج اب ایک نے کہا اسی ونڈو پروسیجر کو دوبارہ دیکھیے ہم یہاں پہ جو سینڈ میسجز لکھ رہے ہیں وہاں پہ پہلا پیرامیٹر اس پاپ اپ ونڈو کا ہینڈل ہے دوسرا پیرامیٹر ڈبلو ایم ڈرا کا میسج ہے اور اب تیسرا پیرامیٹر ہم ریکٹینگل لکھ رہے ہیں یہاں ہم زیرو لکھ دیتے تو کام چل جاتا لیکن ہم انیومریشن بنا کے اب اس کو یہاں پہ ریکٹینگل لکھ رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پڑھنے میں ذرا آسان ہے اسے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ آپ ایک ریکٹینگل ٹائپ کی فیگر ڈرا کرنے کو کہہ رہے ہیں پاپ اپ ونڈو کو دوسری لائن پڑھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ ایک سرکل نما فگر ڈرا کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں پاپ اپ ونڈو کو اور تیسرے پہ آپ میسج لکھنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے کہ اس کو آپ پاپ اپ ونڈو ونڈو کے پروسیجر میں ہینڈل کیسے کرتے ہیں آپ نے مین سے میسجز تو بھیج دیے اب وہاں پہ آپ اسے ہینڈل کیسے کرتے ہیں تو یہ دیکھیے اس کے ونڈو پروسیجر میں سے ہم نے ایک ٹکڑا یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے یہ جس طرح سے case W W M M create وغیرہ وغیرہ ہوتا تھا یہاں پہ W M draw message draw figure کا کیس ہم نے لگا دیا ہے وہ میسج ڈرا فگر کا میسج وہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائے گا یہاں پہ جو کہ ہم فگر وغیرہ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے بعد ڈیوائس کانٹیکٹ لیا ہے گیٹ ڈی سی کا فنکشن ہم نے اس پاپ اپ ونڈو کا ڈیوائس کانٹیکٹ لیا کیونکہ ہم اس پاپ اپ ونڈو میں ڈرائنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے سوئچ لگا دیا ڈبلو پیرم کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈبلو پیرم میں سرکل ریکٹینگل اور ٹیکسٹ وغیرہ میسج وغیرہ بھیجے تھے انیومریشن تو وہ زیرو ون ٹو ادھر آ گئے ہیں تو ہم یہاں پہ ڈبلو پیرم کے اوپر ہی سوئچ لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیے کیسز میں ہم سب سے پہلے کیس لکھتے ہیں کیس ریکٹینگل ادھر سے آپ نے ریکٹینگل بھیجا ہوتا تو یہاں ڈبلو پیرم میں ریکٹینگل ہی آیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں سلیکٹ آبجیکٹ اس کے بعد ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ اور اس کے بعد get stock object light grey brush select object کا فنکشن آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں سلیکٹ آبجیکٹ کا فنکشن یہ کرتا ہے کسی ڈیوائس کانٹیکس میں کوئی G D I object select کرتا ہے یہاں پہ ہم اسٹاک آبجیکٹس میں سے ایک لائٹ گرے برش اٹھا کے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر رہے ہیں تو یعنی ہوگا یہ کہ جو اس کے بعد ہم جو بھی ریکٹینگل ڈرا کریں گے اس کا جو فل ہوگا وہ لائٹ گرے ہوگا اس کے بعد ریکٹینگل کا فنکشن کال ہو گیا اس کے کوڈینیٹس بہت نارمل سی بات ہے ریکٹینگل کا فنکشن ڈرا ہوگا تو یہ لائٹ گرے برش سے فل ہو جائے گا سملرلی سرکل کا کیس دیکھیے اب یہاں پہ سرکل کے کیس میں ہم تھوڑی سی ٹرکی کام تھوڑا سا کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکل جو ہے وہ سمپلی لائٹ گرے وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے فل نہ ہو بلکہ سرکل کے اندر کراس ہیچ ڈسپلے ہو ہم کوئی ایسا برش لینا چاہ رہے ہیں جو کراس ہیچ قسم کا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے اے پی آئی فنکشن ہے کریٹ ہیچ برش آپ نے ایک برش خود سے کریٹ کیا اب یہ اسٹاک آبجیکٹ نہیں ہے آپ نے خود سے ایک برش کریٹ کیا ہے اس کے پیرامیٹر میں آپ بتا رہے ہیں H S underscore diag cross تو اس فنکشن کی آپ ہیلپ دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اس کریٹ ہیچ برش کو ہم پہلے یہ والا پیرامیٹر پاس کر دیں تو یہ ایک ڈائگنل کراس ٹائپ کا برش بناتا ہے برش بناتا ہے جس میں ڈایاگنل لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں دوسرا پیرامیٹر جو ہوتا ہے اس کا ایک آر جی بی ویلو ہوتی ہے یا ایک کلر ہوتا ہے ہم نے اس کو جو ویلو دی ہے یہ ہے 170 seventy red one fifty green one eighty blue اور اس یہ جو ہم نے یہاں پہ 170 سیونٹی ون ففٹی اور ون ایٹی دیے ہیں اس کو ہم نے آر جی بی کے اندر انکلوز کیا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آر جی بی جو میکرو ہے ونڈوز کا اے پی آئی میکرو ہے جی ڈی آئی میکرو ہے وہ ایک کلر ریف اسٹرکچر ریٹرن کرتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈاکیومینٹیشن سے بہت آسانی سے پتا چل جائیں گی آر جی بی میکرو کو آپ ریڈ گرین بلو کا جو بھی کمبنیشن دیں گے اس حساب سے ایک کلر ریفرنس کلر ریف ایک اور اسٹرکچر ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اور وہی ایز اٹ از اس کا ریٹرن ویلو اس فنکشن کریٹ ہیچ برش کو پاس ہو جاتی ہے تو یہ ہے میکنیزم جو ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے اس کے بعد ہم وہ جو ابھی کریٹڈ برش ہے اس کو ہم نے سلیکٹ آبجیکٹ کی مدد سے سلیکٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایلپس کا فنکشن کال کیا ہے ایلپس کا فنکشن ہم نے کال کیا اور اس کے بھی آرگومنٹس بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے ہیں ایلپس کا فنکشن ہم نے اس طرح سے کال کیا ہے کہ اس کی وڈھ اور ہائٹ برابر ہو ایک ایسا ایلپس جس کی وڈھ اور ہائٹ برابر ہوتی ہے وہ سرکل ہوتا ہے تو جو لوگ میتھمیٹکس نہیں بھی جانتے ان کے لیے یہ چیز کافی بہتر ہوگی کہ ایلپس جو ہے وہ ایک آبلونگ سرکل ہوتا ہے ایک طرف کو لمبوترا سا سرکل ہوتا ہے تو اگر اس کی بیٹھ اور ہائٹ برابر ہوگی ڈیفینے وہ سرکل ہوگا اس کے فوراً بعد ہم نے فنکشن کال کیا ڈیلیٹ آبجیکٹ یاد رکھیے جی ڈی آئی پروگرامنگ جب بھی آپ کریے گا تو آپ خود سے جب بھی کوئی آبجیکٹ بنائے اسٹاک آبجیکٹ کو چھوڑ دیجیے جب بھی کوئی آبجیکٹ کریٹ ہیچ برش جیسے ہم نے کیا اس طرح سے کریٹ ڈی سی کا بھی ایک فنکشن ہے تو آپ ڈیوائس کانٹیکٹ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں تو اگر جب بھی آپ کو فنکشن کال کریں تو ساتھ میں ڈیلیٹ آبجیکٹ لازمن کال کریں تاکہ جی ڈی آئی کے ریسورسز فری رہیں اس کے بعد ہم نے لاسٹ جو کیس ہینڈل کیا ہوا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کا ہے جب تھرڈ بٹن ادھر مین ونڈو میں کلک ہوگا تو وہاں سے ادھر میسج بھیجا جائے گا ٹیکسٹ میسج یہاں پہ ہم سمپل ٹیکسٹ آؤٹ کال کر رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کا ٹیکسٹ ہم آؤٹ کر رہے ہیں ایک اسکرین پوزیشن پہ لیکن اس کے بعد ہم تھوڑا سا معاملہ مختلف کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ بیسکلی ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ فونٹ اور بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ہم نے کیا کیا سلیکٹ آبجیکٹ کا فنکشن کال کیا اور اس میں جو آبجیکٹ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں وہ گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کی مدد سے این سی ویریبل فونٹ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں یعنی اس کے بعد جتنی آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر آئے گی وہ این سی ویریبل فونٹ کی کے فونٹ میں آئے گی جتنی ٹیکسٹ آؤٹ پٹ یہاں پہ آئے گی وہ اس فونٹ میں آئے گی اور اس کے بعد ہم نے ایک فنکشن کال کیا سیٹ بی کے کلر یہ سیٹ بی کے کلر دو پیرامیٹرز لیتا ہے پہلا ڈیفینیٹلی ڈیوائس کانٹیکس ہوتا ہے یہ جی ڈی آئی کا فنکشن سارے ہی اس طرح کے پیرامیٹرز لیتے ہیں تقریباً اور دوسرا جو ہمارا پیرامیٹر ہے وہ again R G B macro ہے اس میں آپ کو کلر ویلو دیتے ہیں اس میں ہم نے red ten green two fifty five اور بلو ٹوینٹی دی ہے تو یہ دونوں فنکشن سے کیا ہوگا پہلا جو سلیکٹ آبجیکٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے سلیکٹ آبجیکٹ کی مدد سے آپ فونٹ نیا فونٹ سلیکٹ کر رہے ہیں ANSI var font stock object ہے یہ اس کے بعد آپ بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کر رہے ہیں جو بھی اب out output put text screen پہ جائے گی کلاٹ ایریا میں جائے گی اس کی بیک گراؤنڈ اس کا بیک گراؤنڈ کلر اب red red ten green two fifty five اور بلو ٹوینٹی ہوگا جو بھی اس کی فائنل ویلو بنتی ہے اب ہم جو نیا ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں یہ ہے نالج بیونڈ باؤنڈریز سو آپ اس کی آؤٹ پٹ کا ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جب جو ہماری پاپ آف ونڈو ہے اس میں یہ ساری ڈرائنگ وغیرہ کر چکتے ہیں تو ہم نے شروع میں گیٹ ڈی سی کال کیا تھا یہ ساری ڈرائنگ تبھی تو ہو رہی تھی ہم نے اس ڈیوائس کانٹیکس کو حاصل کیا تھا تو آخر میں ریلیز ڈی سی ضرور کال کیجیے ایک ریکوائرمنٹ رہ گئی جو ابھی ہم نے فل اپ کرنی ہے فلفل کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ادھر کوئی سرکل ڈرا ہو یا ریکٹینگل ڈرا ہو یا کوئی ٹیکسٹ میسج ڈرا ہو تو واپس آپ کی جو مین ونڈو کے نیچے ایڈٹ کنٹرول ہے اس کے اندر بھی کوئی ٹیکسٹ آنا چاہیے جو ہمیں بتایا کہ ہاں ڈرائنگ ہو گئی ہے تو اب ہم اسے ایک نظر دیکھتے ہیں تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ پاپ اپ ونڈو کے پروسیجر میں بیٹھے ہوئے نا تو یہاں پہ ڈرائنگ ہوئی اس کے فوراً بعد ہم چاہیں گے کہ اس پاپ اپ ونڈو کے اونر جو ہماری مین ونڈو ہے اس کا ہینڈل لیں گیٹ پیرنٹ کا فنکشن ہے اس کے تھرو آپ اس کے اونر کا ہینڈل لیں گے اور اس جو مین ونڈو ہماری اس کے بعد اس کے چائلڈ کون سا چائلڈ جو ایڈٹ کنٹرول ہے اس کا ہینڈل ریٹریو کریں اور اس کو میسج بھیجیں کہ تم یہ ٹیکسٹ یہاں پہ ڈسپلے کر دو تو یہی کام ہم ابھی کریں گے ہم نے سمپلی ایڈٹ کنٹرول کا ہینڈل لیا ہوا ہے وہ آپ دیکھیے get D L G item get D L G item جو ہے کسی بھی ونڈو کے چائلڈ کا آئٹم ہمیں دیتا ہے ونڈو یا کے جو چائلڈ کنٹرول ہیں ان کا آئٹم ہمیں دیتا ہے تو ہمیں کس ونڈو کے چائلڈ کنٹرول کے آئٹم کا ہینڈل چاہیے ہمیں مین ونڈو کے چائلڈ کا ہینڈل چاہیے جو مین ونڈو ہے وہ ہماری اس پاپ اپ ونڈو کا پیرنٹ ہے تو ہم یہاں پہ کال کرتے ہیں get parent H W N D current جو ونڈو ہے جس کا یہ ونڈو پروسیجر ہے یعنی پاپ اپ ونڈو اس کا پیرنٹ اس کے ڈی ایل جی آئٹم کون سا والا جس کا کنٹرول آئی ڈی ایٹ ہے یعنی get D L G item کو ہم نے جو آئی ڈی پاس کیا ہے وہ ایٹ ہے تو ایٹ ہم نے ایڈٹ کنٹرول کا آئی ڈی رکھا تھا تو اس پوری لائن سے آپ کو پاس ایڈٹ کنٹرول کا ہینڈل جو ہے اس ایڈٹ ایڈٹ ونڈو ونڈو جو ہماری ہے system window system window class کی ونڈو اس کا handle H W N D edit ہمارے ویریبل میں آ جائے گا اور اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہم میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کیس uh, ریکٹینگل وہی کام ہو رہا ہے یہاں پہ سلیکٹ آبجیکٹ جو ہم اسٹاک آبجیکٹ میں سلیکٹ کیا ریکٹینگل ڈرا کی اس کے فوراً بعد ہم لکھتے ہیں سینڈ میسج ہم اس اس پرٹیکولر ایڈٹ ایڈٹ کنٹرول جو ونڈو ہے کو میسج بھیج رہے ہیں کون سا والا ڈبلو ایم سیٹ ٹیکسٹ اس کا دوسرا جو ڈبلو پیرم ہے اس میں زیرو اور ایل پیرم میں کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے جو آپ سیٹ کروانا چاہ رہے ہوں جو W M set text message ہوتا ہے یہ کسی بھی ونڈو کو بھیجا جا سکتا ہے اگر آپ کسی بٹن کو بھیجتے ہیں ڈبلو ایم سیٹ تو بٹن کے اوپر جو لکھی ہوگی اسٹرنگ لکھی ہوگی بٹن کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے وہ چینج ہو جائے گا ایڈٹ کنٹرول کو بھیجیں گے ایڈٹ ونڈو کو بھیجیں گے تو کیا ہوگا اس ایڈٹ کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج ہو جائے گی تو ہم نے اب ڈبلو ایم سیٹ میسج بھیجا ہے اس کی ڈاکیومینٹیشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو کچھ آپ نے ٹیکسٹ اسٹرنگ ڈسپلے کروانی ہے وہ آپ ایل پیرم میں بھیجیں تو ہم نے یہاں پہ ایل پیرم میں ریکٹینگل ڈرون اسٹرنگ بھیجی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون ہم نے بڑے فینسی اسٹائل میں لکھا ہے D capital R small A capital W small اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ جب یہ ایکچولی وہاں پہ پرنٹ ہوگا تو یہ ریکٹینگل ڈرون سارے کا سارا اسمال میں پرنٹ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایڈٹ کنٹرول بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایڈٹ کنٹرول کی جو کریٹ ونڈو تھی ایڈٹ ونڈو بناتے وقت اس کو اسٹائل دیا تھا اسمال لوور کیس کا تو جو کچھ وہ ڈسپلے کرے گا وہ لوور کیس میں ہوگا تو ہماری آخری ریکوائرمنٹ اب باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی پاپ اپ ونڈو کے نیچے ایک کوئٹ ایپلیکیشن کا بٹن ہونا چاہیے جب اسے کلک کریں تو آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے ابھی تک ہم نے کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کوئٹ ایپلیکیشن کا بٹن کب بنے گا جی جب آپ کی کوئی بھی ونڈو کریٹ ہوتی ہے تو کریٹ ہو چکنے کے بعد اسکرین پر ڈسپلے ہونے سے پہلے کریشن کے بعد اور اسکرین پر ڈسپلے ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو ڈبلو ایم کریٹ میسج بھیجا جاتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ جو آپ کی پاپ اپ ونڈو ہے اس کے ڈبلو ایم کریٹ میسج میں ایک بٹن کریٹ کر رہے ہیں چائلڈ ونڈو کریٹ کر رہے ہیں اور اس کا نام ہم نے کوئٹ ایپلیکیشن رکھ دیا ہے اور اس کا جو ہم نے آئیڈینٹیفائر رکھا ہے وہ ون ٹو تھری فور ہے بالکل نارمل یہ چائلڈ چائلڈ کنٹرول ہے سوری بٹن ہم نے نارمل بٹن بنایا ہے اس کو پش بٹن جس طرح کوئی بھی چائلڈ ونڈو ہم بناتے تھے تو اس کا ہم نے دیا ہے ون ٹو تھری فور تو اب یہ پاپ اپ ونڈو کے اندر یہ ونڈو بن گئی ہمارا ایک بٹن ڈسپلے ہو گیا یعنی جو ہی ہماری پاپ اپ ونڈو کریٹ ہوگی اس کی کریشن کے فوراً بعد اور ڈسپلے ہونے سے پہلے وہاں پہ اس کا ایک چائلڈ بٹن بھی ڈسپلے ہو جائے گا اس سے اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ W case W M command اب آپ یہ والا جو پاپ اپ ونڈو کے اندر آپ نے چائلڈ جو بٹن بنایا ہے اس کے میسجز ہینڈل کریں یہ کیا بات کی ہم نے ہم نے یہ بات کی کہ جب یہ بٹن کلک ہو پاپ اپ ونڈو کے اندر کوئٹ ایپلیکیشن کا بٹن جب کلک ہو تو وہ کوئی نوٹیفکیشن میسج بھیجے گا آپ کی پاپ اپ ونڈو کو تو پاپ اپ ونڈو کو ڈبلو ایم کمانڈ میسج جو جائے گا اس بٹن سے اس چائلڈ ونڈو سے جو ایپلیکیشن والی ہے تو اس کو ہم ہینڈل کریں گے اور اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیں گے کہ ہماری ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم ہم نے نے سمپل وہی پروسیجر یہ چیک کیا ہے کہ کیا کلک ہوا یہ بٹن اور کنٹرول آئی ڈی کون سا ہے اگر control I D one two three four ہے یعنی ہمارا وہی بٹن کلک ہوا ہے یہ جسٹ شیورٹی کے طور پر ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور بٹن ہے ہی نہیں لیکن بہرحال ہم نے صرف اس کو یونیفارم رکھنے کے لیے جیسے پہلے کیا تھا ویسے ہی اب کر رہے ہیں تو ہم نے ون ٹو تھری فور کے کیس میں اگر one two three four identifier والا بٹن کلک ہوا ہے تو ہم نے کیا ہے ڈسٹروائے ونڈو اور کون سی ونڈو ہم ڈسٹرو کر رہے ہیں یہاں پہ ہم پاپ اپ ونڈو ڈسٹروائے نہیں کر رہے ہیں اس کے پیرنٹ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں یعنی جو ہی یہ بٹن کلک ہوا the moment you have click this button آپ نے اس کو ہینڈل کرنے میں اس اس کے کے پاپ اپ ونڈو پیرنٹ کو ڈسٹروائے کر دیا تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب اونر یا پیرنٹ ڈسٹروائے ہوتا ہے تو اس کی ساری چائلڈ ونڈو اور اون ونڈوز ڈسٹروائے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں تو یہ ہم نے ٹرک لگایا ہے ہم نے جو پیرنٹ ونڈو ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مین ونڈو کو ڈسٹروائے کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ڈسٹروائے ہو جائے گی ذرا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ uh, کیا ہے it's a very beautiful phenomena آپ uh, کی جو پاپ اپ ونڈو ہے اس کے اندر ایک کنٹرول ہے چائلڈ ونڈو ہے اس چائلڈ ونڈو کے اوپر آپ نے کلک کیا اس نے نوٹیفکیشن پاپ اپ ونڈو کو بھیجا پاپ اپ ونڈو کے پاس نوٹیفکیشن گیا اس نے اس کی ہینڈلنگ میں اپنا پیرنٹ جو مین ونڈو تھی اس کو ڈسٹروائے کر دیا ڈسٹروائے کرتے وقت جب مین ونڈو کو ڈسٹروائے کیا گیا تو اس کے پاس ڈبلو ایم ڈسٹرو میسج چلا گیا مین ونڈو کے ونڈو پروسیجر میں ڈبلو ایم ڈسٹرائے جب ریسیو ہوتا ہے تو وہاں پہ نارملی جس طرح ہم دیکھتے آئے ہیں پوسٹ میسج فنکشن کال کر لیا جاتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ڈبلو ایم میسج اٹھا کے آپ کی مین ایپلیکیشن کیو میں رکھ دیا جائے گا اور آپ کا جو میسج لوپ ہے گیٹ میسج کا جو لوپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا یعنی کہاں سے آپ کا ایونٹ ایک چلا اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہوا وہ آپ کی ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کر گیا تو یہ تھی ہماری آج کی ایپلیکیشن جس کو ہم نے کافی طرف سے زاویوں سے دیکھا اس میں تقریباً بہت سارا نالج جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں گین کیا تھا وہ ریوائز ہو گیا یہاں پہ میں ایک وہ بات دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیکچر ہے یہ لاسٹ براڈ کاسٹ ہے یہ ففٹینتھ لیکچر جو ہے اس کے بعد کے جو پندرہ لیکچرز ہیں وہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے سی ڈی رامس پر اویلیبل ہوں گے تو سولہویں لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ